رسول اللہ کے زمانے میں جو بڑی بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں ہر موقع بھی اختلاف موجود تھا لیکن سب متحد رہے مثال کے طور پر فتح مکہ کو لیجیے فتح مکہ میں دس ہزار آدمی یہاں سے کر کے گئے مدینہ سے مکہ اور فتح ہوا کتنا بڑا شاندار فتح ہوئی وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اختلافی وہ مسئلہ یہ تھا حضرت خالد جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کب فتح مکہ سے تھوڑا سا پہلے یعنی مکہ میں تیرہ سال تک جو پٹے ہیں مسلمان تب تو وہ کافروں کے کیمپ میں تھے وہ مسلمانوں کے کیمپ میں نہیں آئے تھے وہ یعنی ہجرت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ہجرت ہو گئی ہجرت کے بعد بھی وہ فوراً مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ جو کا جو واقعہ ہے اس سے کچھ پہلے وہ آئے مدینہ اور اسلام قبول کیا انہوں نے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا دیا جو ماں چھوڑا تھا اس میں سردار بنا دیا ان کو اس پر بہت شکایت پیدا ہوئی کہ دیکھو ابھی کل مسلمان ہوئے ہیں ان کو سردار بنا دیا اور ہم پٹ رہے ہیں پندرہ برس سے تو ہمارے ہمارے ہم ان کی ماتحتی بھی دے دیا ہم کو سیرت ابن شام میں ہے کہ فرین تکو قد امر تفل قوم خالدن کیا آپ نے خالد کو امیر بنا دیا فین تک قد عمر فی القوم خالدن جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے جو جو فریڈم فائٹر ہیں آج کل کی زبان میں پرانے پرانے سارے فریڈم فائٹرز کو آپ نے پیچھے کر دیا اور ایک ساتھ جو ابھی نیا نیا آیا ہے اس کو سردار بنا دیا فین تک قد عمرتا فی القوم خالدن اب غور کیجئے کہ اتنا بڑا اختلاف اگر وہ واقعہ بن جاتا لوگ ٹوٹ جاتے تو کیا فتح مکہ ہوتی دس ہزار کا جو مارچ ہوا ہے اور تعداد کو لے کر گھبرا گئے وہ یہ ممکن تھا وہ تو ہوا کیا وہی شاعر کہتا ہے یہ صحابی زمانے میں شاعری میں اپنے خیالات ادا کرتے تھے یعنی خیالات کے اظہار اس زمانے میں شاعری کے ذریعے ہوا کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ شکایت کرتے ہیں فین تک وہ قدم تفیل قوم خالد کہ آپ نے خالد کو سردار بنا دیا شکایت بھی کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں وقال نبي المؤمنين تقدموا فحب إلينا أن نكون المقدمة کیسی عجیب ہے باتیں کیجیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھو وکال نبی المنی تقدم مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھو فحب الینا نہ ان کنگل مقدمہ تو ہمارے لیے محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ جائیں اب غور کیجیے اختلاف کے باوجود خالد سرداری میں آگے بڑھ گئے وہ لوگ یہ اس طرح اتحاد قائم ہوتا ہے